وہ کیا کر رہا تھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو غلط کوٹ کر رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے یہ ایسے لنتی لوگ ہیں ہر چیز کو دو دو جگہ جا کر وہ کر دیتے ہیں یہ جب بھی ہے نا ان سے پوچھو ایک اس سے یہ پوچھا کرو کہ مسیار کیسے جائز ہے اور دوسرا ان سے یہ پوچھا کرو کہ وہ جو مولوی ہوا ہے اس کا تیرہ تیرہ جو ہے نا تیرہ مہینے بعد بچہ کیسے ہوا ہے ہاں ہاں مسیار کی لاؤ ذرا پروف مسیار کا پروف لاؤ ابھی دیکھنا ابھی ابھی چپ کرے گا مسیار کا پروف مسیار کا پروف ادیس لاؤ صحیح ادیس آیت لاؤ آ جو کھڑی بھائی مجھے ویسے ذرا میں نے کہا دو چار ان کو سنا دوں تاکہ جو ہے یہ کہ ابھی اس کے بعد جب نیند کرنی ہے تو نیند اچھی آئے کری نہ جٹ بھائی آ جائیں جناب مائک آپ کے لیے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے تو لکھ دیں اچھا زماں پر لانت میں نہیں اس کو مانتا اچھا اچھا اچھا آپ نہیں اس کو مانتے جب کوئی بات آپ کے حق میں ہوتی ہے ٹینشن صاحب تو پھر جو ہے نا رحم اللہ اور جب آپ کے حق میں نہیں ہوتی تو پھر آپ لانت بھیجتے ہیں نو یہ کیا ہو گیا تو موجن بھائی آپ تو جا رہے تھے دبر والی ریکارڈنگ میں ابھی لگاتا ہوں ابھی ایک منٹ رہے مجھے جواب دیتے ہیں ٹینشن صاحب ایک منٹ جزاک اللہ خیر میرے بھائی اللہ آپ کو جزا خیر تو بالکل میرے بھائی میں برا نہیں بناتا اور یہ آپ کا حق ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے بھائی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میرے بھائی میں کبھی بھی اس باتوں کو مائنڈ نہیں کرتا بالکل آپ نے طریقے سے پوچھا اور میرا فرض ہے کہ آپ آپ کو جواب دوں ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو جواب دیتا ہوں میرے بھائی میرے بھائی یہ جھوٹے جو میری طرف باندھا جاتا ہے اس کی کوئی اصل کوئی حقیقت نہیں ہے اور وہ الفاظ جو ہے وہ لے لیے گئے ہیں صرف جو کہ میں نے وہی جو زما کے ترجمے سے پیش کیے تھے ہمارے عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ عورتوں کے ساتھ برا نہیں ماننا میں میں میں اصل کیونکہ دین کوئی شرم نہیں ہے میرے بھائی تو اب وہ تو یہ کہ کچھ لوگ دینوں کو الٹا لٹا کے ان کے ساتھ صحبت کرتے ہیں کچھ سیدھا لٹا کے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے اوپر میں جائز ہے تو یہ میرے بھائی شرم جائز ہے یہ مسئلہ موجود ہے کہ اور مرد اپنی عورت کی دبت کو استعمال کر سکتا ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں جس طرح سے چاہو ان میں داخل ہو کھیتی کہاں ہوتی ہے میرے بھائی زمین جو ہوتی ہے نا اور نہیں ہوتی ہے تم جس طرح سے چاہو اپنی بیویوں کے اپنی بیویوں کے ساتھ تم صحبت کر سکتے ہو اللہ نے رحیط الزما صاحب کی کتاب صحیح بخاری کے اندر امان کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ بیوی کے ساتھ دوبر میں وسیع کرنا جائز ہے تو وہ جو الفاظ میں نے ادا کیے تھے نا میرے بھائی وہ علامہ وحید جماعت کا ترجمہ تھا کہ جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دوبر میں جائز ہے کہ یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کی بیوی حالت حیض میں ہو تو اس صورت میں وہ بیوی کے دوبر کو استعمال کر سکتا ہے وہ اس کے قائم مقام ہے بات رہی ہے آپ کے میرے بھائی الحمد للہ یہ کتابیں میرے پاس موجود ہے ابھی تھوڑی سی میں وضاحت کے ساتھ اس لیے بات کر رہا ہوں برا نہیں ماننا تاکہ مسئلہ آپ لوگ کے سمجھ آ جائے ٹی وی کے دوبہ میں وتی کرنا دوبر میں زمین کو الٹا لے کے جائز ہے یہ میرے پاس اس بات کا خلاصہ ہے تو اب بھی اگر آپ کو کوئی اشکار ہو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں میرے پاس اس کی بھی وضاحت کر دوں گا آگے جی اللہ يحب التوابین المتطہرین اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتی ہے کہہ دو وہ تو نجاست ہے سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے اللہ نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے یونٹی بھائی آپ تشریف لے آئے موجود ہیں یونٹی بھائی آپ کا ہاتھ کھڑا تھا تو آپ تشریف لے آئے آ جائیں مائک پہ علیکم میں یار اسی بات میں یہی کہنا چاہ رہا تھا قرآن مجید میں قرآن حیض کے دوران حکم دیا ہے کہ ان کے جاؤ ان سے سیپریٹ رہو اس معاملے میں اور یہ فتویٰ کیا دے رہا اور احادیث کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے جیسے کہ وہ ٹیموجن بھائی نے بتایا بار بار بتایا بہرحال یہ لیکن یہ فتوا لکھ لو احمد لوگ مائک فری ہے جی جی ابھی کیا آپ نے سنا ہے ابھی تو میں آپ کو ایک اور سناؤں گا یہ کدھر گئے ٹینشن صاحب بالکل ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے اور بالکل بھاگنا نہیں ہے جی آپ نے بالکل بھاگنا نہیں ہے ٹینشن صاحب آپ بھاگ جائیں گے تو ہمارا شکار جو ہے نا وہ ہاتھ سے نکل جائے گا ہاں ٹینشن نہیں لینی ریکارڈنگ چھوڑو کیوں ریکارڈنگ سے آپ کا دل گھبراتا ہے یا ریکارڈنگ سے ہی تو ہم ثابت کر سکتے ہیں نا کہ آپ کے عالم دین جو ہیں علماء اکرام ہیں جو آپ کے وہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں نہیں نہیں آپ پھر مانتے نہیں ہیں نا آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے سامنے ثبوت لاؤ تو ثبوت دیا قرآن کی آیت بھی پیش کی ہے تو اب نہ مانو تو پھر میں نہ مانوں مرغے کی ایک ٹانگ ہوتی تو اب میں کیا کروں اگر لنک چاہیے تو وہ بھی دے دیتا ہوں یوٹیوب کا لنک ہے بڑی محنت ہوتی ہے سے یہ ریکارڈنگیں بنتی ہیں کوئی اتنی آسانی سے اتنی بنتی نہیں نہیں عالم ہے جناب وہ مجدد ہے اس نے خود کہا پال ٹاک پہ کہ میں مجدد ہوں میں عالم دین ہوں اور میں مجدد ہوں اس نے خود کہا وہ بھی ریکارڈنگ ہے کہیں پہ میرے پاس پڑی ہوئی سیلفی آرٹ اس کا نام ہے جی ابھی میں ایک اور نکالتا ہوں ریکارڈنگ وہ بھی آپ سنیں گے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے ایک تو آج والی ہے نا سوچ رہے اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے وسلم کے دل میں کچھ کالا تھا پچھلے تو ایک مہینے تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹینشن صاحب یہ آپ سنا ہے کوئی گدا شدا استعمال آپ نے کبھی ٹینشن صاحب گدا کھایا ہے کہ نہیں ٹینشن صاحب ارے جواب دیں کبھی گدا کھایا ہے کہ نہیں یار تم جس کی ہم ریکارڈنگ لگاتے ہو کہتے کوئی جاہل ہے جس کی ریکارڈنگ ہم یہ دیکھا غصہ چڑھ گیا ہے باتی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کپڑوں پر چینٹے لگ جائے تو یہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے حلال جانور کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہے ان کے چینٹوں سے کپڑے جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتے ورنہ دودھ یا بھینس کا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں اس کی گوبر کے زراعت نہیں گرتے سب کے ساتھ گوبر لگا ہوتا ہے زراعت گرتے ہیں اور سب اس کو پی جاتے ہیں تو اگر اس طرح کے پیشاب ہے یہ ناپاک ہونے لگے تو دودھ ملنا ناممکن ہو جائے ان بیچاروں کو کیا پتا کہ جن جانوروں کا پوش کھانا حلال ہے اس کا پیشاب ہے وہ پاک ہے یہ اصل میں جو کھانے والے وہ درست جانور ہیں ان کا پیشاب ہے وہ پاک ہے پاک ٹھیک ہے تو پیشاب اور درست حلال جانور کا جو ہے وہ نجاست کو دور کرنے والا ہے یہ بالکل جنگلی گدا کھا سکتے ہیں جنگلی گدا حلال ہے شہری گدا حلال ہے بالکل جنگلی کھا لیں اس کو میں بھائی یہ میرا فتوا ریکارڈ کر لیا وہ جنگلی گدے کو آپ کھا لیں کتا لیے حلال ہے اس کو ریکارڈ کر لیں دوبارہ اچھا آپ دیکھو کیسے کیسے فتوے آ رہے ہیں ان کی پیشکش دیکھو جیسے مارکیٹ میں نیا صابن آتا ہے نا کہ لاڈو مارکا صابن اگر بتی گئی جناب ڈبل روٹی آ گئی جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیشاب پاک ہے پاک ہے پاک ہے اب تم اس طرح کیا کرو ہر چیز میں پیشاب کو استعمال کیا کرو کچھ اور سناؤ ٹینشن ون ٹینشن ون صاحب کچھ اور سنائیں یا اتنا کافی ہے کہتے ہیں کہ آ جائیں آ جائیں علمی گفتگو بیٹا تب کریں گے جب آپ مائک پر آؤ گے اب ہمیں کیا پتا پیچھے کوئی خسرا بیٹھا ہوا ہے زنانی بیٹھی ہوئی ہے بندہ بیٹھا ہوا ہے لڑکا بیٹھا ہوا ہے جب تک مائک پر نہیں چلے گا نا آ جائیں کھڑی بھائی مزید جو ہے نا سنائے ان کو ریکارڈنگ تاکہ کچھ پتا چلے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی مدینے کے منافقوں نے جب یہ تہمت لگائی تھی کہ کسی صحابی کے ساتھ پائی گئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کیوں کہ کیوں خاموش رہے تھے ایک ماہ تک کیوں خاموش رہے اس کا جواب تم ہمیں دو مولوی صاحب یہ جواب نہیں دیں گے تو ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے محبت نہیں تھی لیکن زبردست ان کے گلے میں ڈال دیا گیا تھا ایسے ہے نا تو اس کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوئے بھی ایک مہینے تک وہ خاموش رہے اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ کالا تھا اس لیے تو ایک مہینے تک خاموش رہے نا کیوں نہیں انہوں نے لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں یہ جو بات تحمت میری بیوی پہ باندھی جا رہی ہے میری سوجہ پر باندھا جا رہا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے اس کی حقیقت میرے پاس ہے میں دیکھ رہا ہوں صاف شفاف آئینے میں ایک ماہ تک جبریل امین جو وہ نہیں ہے اسی طرح واقعہ تھا نا میرے بھائیوں اس سے کیا ثابت ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں بہن الفت نہیں تھی اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں گا یقین کریے ساری رات سارا دن گزر جاتا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور سات عورتیں سات مردوں کے لیے ہیں اور سات مرد سات عورتوں کے لیے یہ سات لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ٹینشن صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ ناج استغفر اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ کالا تھا تو کیا خیال ہے آپ کا کیا آپ اس کی بات سے اتفاق کرتے ہیں یہ آپ کا عالم دین ہے پالٹا آتا ہے اس کا نام ہے سلفی آٹھ بہت بڑا مجدد ہے جی علمی گفتگو کریں کیا نہیں نہیں اجت ہے نا جناب کیونکہ وہ جو اس نے کھوتے کو لال کر دیا کہتا ہے کہ گدا جو ہے لال ہے حالانکہ فتح خیبر کے موقع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اب چومی میں نے چومی دے کے میں نے آنکھوں پہ لگایا تو کیا بدت ہوگی ہے اچھا چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گدے کو میں نے آرام کر دیا اور گھوڑے کو میں نے لال کر دیا تو یہ تو واضح حدیث ہے سد کے یا رسول اللہ اور یہ بات کیا کریں گے سنی لائن بھائی ٹینشن صاحب ویسے ہی ٹینشن لیتے ہیں مفت کی یہ انہوں نے بات چات کو نہیں کرنی نہیں نہیں آپ کو سنانی پڑتی ہے نا آپ سنیں گے تو تب ہی توبہ کریں گے نا ان گندے عقائد سے ان کے گندے عقیدے سے تبھی تو توبہ کریں گے نا آپ اور رائے ہفتے آئیں گے ٹینشن صاحب تو ہماری کوئی آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے نہ ہی ہم نے کوئی آپ سے کوئی سمینے یا دولت بانٹنی ہے ہمارا تو صرف یہ ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں جناب اور ہم آپ کو دعوت آخ دیتے ہیں اتنی بات ہے نا ہم نے کیا آپ سے لینا یا دینا آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے آپ کو میں نے کہا نا میرے لیے یہ حجت نہیں تو کیا حجت ہے آپ کے لیے آپ کے لیے اجت کے نا ٹینشن نہیں قرآن اور حدیث اچھا قرآن اور حدیث کیا بات کون سی ہو ہوتا وہ مانتے ہیں آپ بخاری کی یا کوئی بھی ہو ہوتا پہلے اسٹینڈرڈ ایک رکھتے ہیں نا کہ کون سی حدیث آپ مانیں گے پھر کوئی بات ہوگی ٹاپک جو ہے وہ رکھیں گے یار یہ آپ کا عقیدہ نا ٹینشن جی اگر آپ واپی ہیں تو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں چہرہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور کرسی چر چر کرتی ہے تو باشتفار پارنا اور نقل کفر کا فرق باشی یہ آپ کا عقیدہ ہے جناب کس نے کہا ہے ویسٹ کریں سنی لائن بھائی خود ہی جو ہے نا سن لیں اسے تو بہتر ہوگا ٹینشن جی آپ تھوڑی سی ٹینشن نہ لیں اور جا کے یہ اپنے عالم دین کو سنیں یہ کوئی امریکہ میں درس دے رہا وہ لنک پیسٹ کریں سارے جائے لیں ٹینشن جی تو پھر تو آپ سیدھے سیدھے پہ ہیں اگر آپ یہ چیزیں نہیں مانتے تو پھر تو آپ صحیح ہیں بھائی ہمارا آپ سے کوئی جکڑا نہیں ہے یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا مقام جو ہے اپنے علم سے اور اپنی قدرت سے وہ ہر جگہ موجود ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ the power beyond the universe ٹھیک ہے نا بھائی یہ لنک جو پیسٹ کیا اس پہ جائیں ویڈیوز آپ دیکھیں آپ کا فری پاکستان جی ویلکم ٹو گروم آپ ویڈیوز دیکھیں گے یار مجھے پلے کرنی پڑے گی ایک منٹ میں وہ بھی کرتا ہوں مجھ سے بولا نہیں جا رہا کیونکہ اس وقت جو ہے نا صبح کے پونے سات بج رہے ہیں اور سارے سو رہے ہیں تو میں بولنے کی کوشش جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا ویسے بھی مجھے میں تھکا ہوں تو یہ سن لیں یار آپ خود یہ آپ اس کو خود سنیں ہوں ہز شنگ اللہ اللہ سے ہیز اے شین ویئر از اللہ از اے بب دن اب دشن سیپرٹ فرام ہز کس ریز افن اللہ پوئم فو magnificent I ask you for the join اب لوک انچیو فیس آئی رون دس اللہ ہیں it's It's the the place. place you put your foot on, انگریزی نہیں آتی یہ تو مسئلہ ہو گیا پھر یہ تو مسئلہ ہو گیا یار انگریزی نہیں آتی یار یہ پالٹا کس طرح آپ نے کس طرح آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا اور انسٹال کیا ٹرمز آف کنڈیشن جو ہیں وہ پڑی ہوں گی یا نہیں پڑی ہوں گی ٹینشن جو ہے یہ بھی انگریزی کا لفظ ہے تو انگریزی کے لیے یار جھوٹ کیوں بولتے ہو ٹینشن بری طرح پھنسے ہو یہ ٹینشن کا لفظ جو ہے یہ بھی انگریزی کا لفظ ہے آسان ہے کہ اتنا آسان بھی نہیں ہے نتیجے بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ کے دندے دیں یار یہ جو کرسچن ہوتے ہیں بتیجے بتیجے ٹینشن یہ جو کرسچن ہوتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کلاؤڈ میں ہے اور یعنی کہ بادل میں وہ دکھاتے ہیں اپنی فلموں میں اور اپنے کارٹون وغیرہ جو بناتے ہیں اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات اس طرح بادل میں ہے اور ادھر ایک پیلس ہے وہ پیلس میں وہ رہتے ہیں یعنی کہ ایک محل ہے محل میں رہتے ہیں اور یار یہ کیا سیدھا آپ کا اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے داڑھی مبارک ہے اور ہاتھ ہیں پاؤں ہیں اور چن ہے چن یعنی کہ ٹھوڈی ٹھوڈی اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں چھوٹی نو کی کہندے ہیں سنی لائن جی چھوٹی مبارک ہے تو تھوڑی اچھا تو صرف کرسی کی سمجھ آئی اچھا اچھا کرسی کی سمجھ آئے گی وہ یہی کہہ رہا تھا نا کہ فٹ سٹول ہے سٹول ہے جس پہ وہ پاؤں رکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو استغفار اللہ پاک مجھے معاف کرنا کو نقل کفر کفر نہ باشد اللہ یہ کیا یار عقیدہ آپ کا گندا عقیدہ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم سے اور اپنی قدرت سے ہر جگہ پہ everywhere the universe and beyond ہم جو ہے نا اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کمپریہینڈ ہینڈ بھی نہیں کر سکتے آپ نہیں مانتے کس کو نہیں مانتے بتیجا جی اچھا تو پھر تو آپ صحیح صحیح ہے ٹینشن کی تو آپ کو کیا ٹینشن لینے کی ضرورت ہے اگر آپ اس کو بھی نہیں مانتے سلفی ایٹ کو بھی نہیں مانتے تو پھر مسئلہ کیا آپ کا ہمارا پھر تو ہمارے درمیان کوئی ایسا جھگڑا ہی نہیں تو آپ کے نزدیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا کانسیپٹ ہے کیا ان کا آپ کے نزدیک کیا خیال ہے آپ کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات قدرت جو ہے وہ کیا ہماری سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی ہم تو کہتے ہیں نہیں آتی اور اپنی قدرت سے اور اپنے علم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے زمین کے اندر بھی جو ہے جہاں پہ یہ آپ کو تیل شیل ملتا ہے جس پہ آپ بڑے چار پانچ بیرل پہ بیٹھ کے بڑے کودتے ہیں یعنی کہ آپ ناچتے ہیں اور جو جبڑی بش کے لیے ڈانس ہوتا ہے وہ ویڈیو دیکھنی ہے آپ نے تو نہیں آپ سوال نہیں نہ کر سکتے اس کمرے میں جو ہے آپ صرف جواب دیں گے سوال نہیں کریں گے میں ریکارڈنگ سنانی پڑتی ہے کیا کروں آپ کے کمروں میں چلے جائیں دیکھ لو یہ لنک دیکھ لو یہ لنک دیکھ لو یہ لنک دیکھ لو یار وہاں پہ بھی تو ریکارڈنگ چلتی ہیں لنک دکھاتی ہیں آپ کو آ جائیں سنی لائن بھائی آپ تشریف لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھوڑی نجٹ بھائی یہ ایک <clears throat> بڑے مزے کی بات ہے الحمد میں اب اس پہ کام کر رہا ہوں انشاءاللہ <clears throat> اگر سائنسی اصول سے اس چیز کے ان کے استواہ کو مان لیا جائے اگر سائنسی اصول اس پر اپلائی کیا جائے کہ ایک فزیکل چیز جب تک نہ ہو وہ جگہ نہیں گیر سکتی وہ کہیں بھی نہیں فٹ ہو سکتی وہ نہ کھڑی ہو سکتی ہے نہ بیٹھ جیسے ہوا ہے ہوا کو کوئی دیکھ تو نہیں سکتا اب اگر اللہ کا استوا مان لیا جائے تو اس اللہ پھر اللہ کی باڈی بھی مانی جائے گی اور اگر اللہ کی باڈی مان لی جائے تو پھر مجھے بتائیں کہ سورہ اخلاص کی جو آیا نمبر فور ہے and there is none coequal آر ان ٹو ہم کہ کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز اچھا کا جواب دیتے ہیں ابھی زکس نائنٹی نائن ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی صبح مارننگ کے زکس صاحب سات چھ پانچ ہونے میں سات منٹ رہ گئے ہیں اور نہیں نہیں سوری سات ہونے میں پانچ منٹ رہ گئے ہیں اور کھڑی نہ جد بھائی یو کے سے ہیں اور میں بھی اچھا اس کا بھی ابھی میں آپ کو ریکس بھائی جواب دیتا ہوں کوئی بھی چیز اللہ تعالی کے برابر نہیں ہو سکتی کوئی بھی اس کی کمپیریبل نہیں ہو سکتی اگر ہم کمپیریبل کریں گے تو اٹ ول بی شرک آپ جناب یہاں آ کر اٹھا دیتے ہیں وہاں بھی ہو جناب آپ نے یا رسول اللہ کہہ دیا جناب شرک ہو گیا آپ نے فلانا کہہ دیا شرک ہو گیا تو تم پہلے اپنی حالت تو دیکھو اینڈ دیر از نن کو آر کمپیریبل ان ٹو ہم کوئی بھی اس کے برابر نہیں کوئی بھی اس جیسا نہیں ہو سکتا اور جہاں تک جناب زکس نائنٹی نائن آپ کا یہ سوال ہے تو جناب یہ سورہ آل عمران آیا نمبر سیون میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ بیان کچھ حکم اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جناب جو کہ آیات متاثہ بیات ہیں اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اسی طرح کتاب العلم صحیح مسلم میں میرے خیال میں حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو میرے سوال کا جواب دیا نہیں تو اس کا پکڑ لیا اچھا تو یہ جو آیات متشابیات ہیں ان کا مطلب نہیں ڈھونڈنا چاہیے اور جو ان آیات متشابیات کا مطلب ڈھونڈتے ہیں ٹھیک ہے وہ فتنہ بردار ہوتے ہیں وہ فتنہ برداری پھیلاتے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ جناب اگر اگر اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے تو جناب نبی پاس علیہ وسلم نے مہراج کی رات آسمان پر کیوں تشریف لے کر تو میرے بھائی جیسے بھی آپ نے یہ کہا نا مہراج پہ تشریف لے کر گئے اسی طرح نبی علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں کہ جب تم نماز ادا کرتے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم نماز ادا کرتے ہو کسی محدث سے ثابت کرو میرے بھائی میں نے کہا کہ اس وقت صبح کے ساتھ ہو گئے ہیں نہیں تو محدث سے بھی ثابت کر دیتے کہ کس آیت کا انہوں نے کیا مطلب لیا ہے جس آیت سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معذ اللہ عرش پر جا کر بیٹھ گیا تو ان اللہ ہم بھی یہی ہیں آپ بھی یہی ہیں اس کو رات کو ضرور ثابت کیا جائے گا میں ابھی مختصر مختصر بھائی سے بتا, کو بتا رہا تھا تو ذکس بھائی یہ بات ہے کہ حضرت اسی طرح حضرت حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے یہ روم روز کھلتا ہے تو جناب یہ ان سے روایت ہے کہ نبی وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو یہ کرو یہ تم محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہے اور اس طرف مت اس طرف مت تھوکو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے ہے آپ نماز جناب خانہ کعبے کی طرف پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبے میں بیٹھا ہوا ہے اگر اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ خانہ کعبے میں موجود نہیں ہے کہ آپ ایک پتھر کو سجدہ کر رہے ہیں میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے اسی لیے تمام محدثین تمام محسرین ان چیزوں پر کیا ہوئے خاموش رہے ہیں ان کی تعویلات کی گئی ہیں لیکن یہ دعود زہری ابن ہزم اور ابن تیمیہ کی جتنی پارٹی جناب انہوں نے مطلب دے دیے ہیں کہ nobody know the perfect meaning of these آیات اور ان کے جو تشریحات آئی ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ایگزیکٹ میننگ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اگر آپ رات کو آئے سکس نائنٹی نائن تو انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے علامہ حضرت کلانی نے کیا فرمایا اور ملا علی کاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس پہ کیا فرمایا اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں امام نووی ہیں اور اس کے علاوہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے اس پہ ایک پوری کتاب لکھ دی اس کے رد میں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جناب جا کر بیٹھ گیا اور استوا کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں استوا کا مطلب ہولڈ کرنا استوا کا مطلب متوجہ ہونا اور بہت ساری باتیں ہیں کہ انشاءاللہ اس کو لیٹر آن ڈسکس کریں گے آ جائیں کھڑی بھائی میری تو اس وقت بس ہوگی ہے یار اس وقت کوئی بندہ آئے گا تو گھر جائیں گے آ جائیں مائک آپ کے لیے فری ہے